نصر بن علی نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی انہیں بن خالد نے انہیں قطادہ نے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تراسی